عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول واقعی حاجی کون ہے آپ نے فرمایا وہ حاجی جس کا سر گرد و غبار سے اٹ گیا ہو اور جس نے زیب و زینت اور خوشبو چھوڑ دی ہو جس کے بدن سے بو آنے لگی ہو پھر ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کون سا حج سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا وہ حج جس میں لبیک با آواز بلند پکارا جائے اور حدی اور قربانی کے جانوروں کا خوب خوب خون بہایا جائے ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول منستتا سبیلا میں سبیل سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا زاد راہ یعنی توشا اور سواری جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھانوے یہ حدیث ضعیف ہے